عمر بن دینار نے بیان کیا عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور ہم عزل کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ